عبید اللہ بن معاذ امبری نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے فرات قزاد سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو طفیل سے انہوں نے حضرت ابو صریحہ حضیفہ بن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرض کی قیامت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دس نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی مشرق میں زمین کا دھسنا مغرب میں زمین کا دھسنا دھسنا اور جزیرہ عرب میں زمین زمین کا کا دھواں دجال چوپایا یاجود ماجود مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور ایک آگ جو عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی شعبہ نے کہا عبد العزیز بن رفیع نے مجھے بھی ابو طفیل سے اور انہوں نے ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ سے اسی کے معنی روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا یعنی موقوف حدیث بیان کی اور مجھے حدیث سنانے والے فرات اور عبد العزیز دونوں میں سے ایک نے دسویں نشانی کے بارے میں کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول اور دوسرے نے کہا ایک ہوا یعنی آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو چھیاسی